حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے دوران میں مشقت والا روزہ رکھنا نیکی نہیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو تریسٹھ